السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله الرحمن الرحيم تو کل آیات کریمہ میں جن چار چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نمبر ایک میکا دو دم نمبر تین لاہم خنزیر نمبر چار اللہ اس کی جو تفصیل تھی جو تشریف ہو تو کل ہم نے پڑھ لی تھی آج جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کو پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تفصیل و تشکیل وہ پڑھیں گے سب سے پہلے ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس کا شان نزول کہ اس کا شان نزول اس کا پس منظر کیا ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفریح کی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی ان یکتبون ما انزل اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے عوام سے رشوتیں لیا کرتے تھے اور ان کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اخری نبی ہے ہو ہم ہی میں مبعوث ہوں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ عرب میں سے مبعوث ہوئے تو چونکہ پہلے انہوں نے اسی بات پر جو ہے نا اپنے لوگوں سے بہت سارے ہدایات تحائف نذرانے روپے پیسے رقم وغیرہ مختلف چیزوں کے مد مختلف صورتوں کے مد میں کو وصول کر لیے تھے تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہو گئی تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوا کہ یہ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہم ہی میں مبعوث ہوں گے جبکہ اب تو برعکس ہوا ان یعنی اہل عرب میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں جو صفات تھے جو علامات تھے جو نشانیاں بیان کی گئی تھی ان کو جو ہے نا چھپایا کرتے تھے یا ان میں تبدیلی کیا کرتے تھے یا اس میں تحریف کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے ہدایا تحریف وغیرہ لیے تھے تو آپ جب رسول اللہ کی بحثت اہل حرم میں ہوئی تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ہم اس کو اگر ہم ان کو یعنی اپنے لوگوں کو کہیں گے سچ بات کہیں گے جو حقیقت پر مبنی ہو تو یہ تو پھر جائیں گے الٹے جو ہے نا ہمیں کہیں گے کہ اتنے عرصے آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ ہم ہی میں محبوس ہوں گے اور ابھی جو ہے نا یہ اہل عرب میں محبوس ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تعلیمات یا جو نشانیاں تورات میں تھی ان کو چھپایا کرتے تھے یا ان میں تحریر کیا کرتے تھے یا اپنے لوگوں کو جو ہے نا ان چیزوں کو بارے میں نہیں بتاتے تھے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہی کہ ہر وقت میں یہ تو چونکہ انہوں نے اس طرح کیا یعنی یہود جو تھے یہود کو علماء نے تو قرآن قرآن کریم کریم میں جو نا ہر جگہ ہر وقت بار بار جو ہے نا یہود کے علماء کا ان برائیوں کا اس برائی کا پر ذکر کیا جاتا ہے تو اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس طرح کے قو علماء تھے انہوں نے اس طرح کام کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو علماء ہیں ان میں یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے جو حق بعد ہو جو حق پر مبنی ہو وہ نیچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ جس طرح ان کا انجام ہوا علماء یہود کا جو حق کچھ پایا کرتے تھے تو اس وقت بھی اگر مسلمانوں کے علماء جو ہے نا حق بات نہیں کریں گے اور جو اصل حقیقت اس کو بیان نہیں کریں گے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے بلکہ ادھر ادھر کی جو ہے نا یا اونچی کریں گے تو ان کا بھی کوئی حال ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایک تو علماء راسخین ہوا کرتے ہیں جو بات جو ہے نا اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق ہوتی ہے وہ بیان کر لیتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے نا ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جس کا عام طور پر جو ہے نا عام اسلام میں علماء سو کہا جاتا ہے علماء سو جو ہے نا جس طرح کی یہود کی علماء تھے اور اپنے ذہن کے مطابق یا اپنے خواہشات کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو بتایا کرتے تھے یعنی قرآن شریعت سے ہٹ کر اسلام سے ہٹ کر تو اس زمانے بھی اگر مسلمانوں میں ایسے علماء ہو جو قرآن کریم کا یا حدیث مبارکہ کا اسلام و شریعت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ اس کے خلاف ہوں گے تو ان کو علماء سو کہا جاتا ہے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا تو مطلب خلاصہ یہ ہوا کہ علماء سو جو ہے نا یہ ہمیشہ یہ فتنوں فساد کے جڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا جتنی بھی ترتیبات ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا بدن ہو جاتے ہیں اور کس نہ قسم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہود کی علماء کا اس برائی کو بار بار ذکر کرنا جو ہے نا اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو علماء کو ان کے تو ان کی طرح نہیں چلنا چاہیے یہ مسلمانوں کو متنوع کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں ہونا یہ تو اس کا ہو گیا شان نزول محدود ہدایت کرنے کی ترجمہ کی طرف أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب حقيقت یہ ہے ان الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں تو اشترون بھی ثمن قلیلا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ کی سوا کچھ نہیں بھر رہے اولا یوم القیامتی قیامت اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے درناک عذاب ہے اب ایسے اس آیت کی رشی کی طرف ان الذين يكتمون ما انزل الله بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے من یعنی کتابی کتاب میں سے یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی جی ہوئی کتاب کا اخفا کرتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں پوشیدہ کرتے ہیں کس چیز کا اخفا کرتے ہیں خود اس کی تفصیل ہے المشتمل علانات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مشتمل ہے ہے جو کہ مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات پر وہم الیہود اور اس سے مراد جو ہے نا یہود ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے عوام کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان کی گئی تھی ان کا اخفا کیا کرتے تھے ان کو چھپایا کرتے تھے تاکہ ان, ان کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو تو اکثروں نے بھی ہی کمانا قلیلہ اور اس کی معاوضہ میں کچھ نفع حاصل کرتے ہیں یعنی ان کو ان سے حقیقت چھپا کر اس چھپا حق چھپانے کے بدلے میں ان اپنے لوگوں سے کچھ نفع حاصل کرتے یعنی کچھ ان کو کم ملتی ہے پیسے ملتے ہیں یا دنیاوی منافع مراد ملتے ہیں من الدنیا دنیاوی دنیا سے یا کہ اس کے بدلے دنیا کما لیتے ہیں اس کے بدلے دنیا کما لیتے ہیں یعنی اس حق چھپانے کے بدلے وہ دنیا کماتے ہیں اور لوگوں کے تحفوں کہ لوگ ہمیں تحفے دیں گے اور رقم دیں گے پیسے دیں گے و خوفا ہی علیہم تو اور اس کو اظہار نہیں کرتے ہیں اپنے عوام سے ان منافع کے بہت ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ظاہر نہیں کرتے ہیں یعنی کی صورتحال جو ہے جو سچی بات ہے وہ اپنے لوگوں کو عوام کو نہیں بتاتے کہ اگر ہم نے حقیقت بتا دی اصل بتا دیا سچ بات بتا دی تو ان پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر جو ان کی طرف سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں یہ دوسرے چیز آ رہے وہ نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولائکا مایا کلون فی بطین النار کہ یہی لوگ اولائکا یہ لوگ اور کچھ نہیں کاتے یہ لوگ اور کچھ نہیں کاتے اپنے پیٹ میں النار سوائے آگ کے سوائے آگ کے کیوں؟ لئنہا ما لہم کیونکہ یہ اس برائی کا انجام ہے جو کہ جہنم ہے جو کہ جہنم ہے وَلَا يُكَلِّمَهُمُ اللَّهُ يَمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ تعالی ان سے قیمت میں کلام نہیں فرمائیں گے غزباً علیہم ناراضگی کی وجہ سے غضب کی وجہ سے غصے کی وجہ سے وَلَا يُزَكِّهِمْ یتحرن من الدنس ضرور اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے گناہوں کے میل کچیر سے ولہم عذاب علیم اور ان کو لیے درناک عذاب ہوگا ان کے لیے درناک سزا ہوگی مؤلمن و النار مراد یہاں پہ جو ہے نا یعنی سخت درناک عذاب ہوگا اور او درناک عذاب کیا ہے اور جہنم ہے دوزخ ہے آگ ہے یعنی مولم جو ہے نا یہ مولم بھی ہے اور علیم بمانائی مولم ہے اس نفائن کی جوئے کے ساتھ بھی ہے اور اس مغل کے جوئے کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی والعذاب الاخرہ اور مسرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے فما النار چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ آگ رہنے کے لیے کتنے تیار ہے یہ ایت کریمہ بھی پڑھ رہے ہیں ذالکہ بیان اللہ نزل الكتاب بالحق یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختار کیا ہے لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد او زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے او زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے المعدہ لہم فی الاخرت لو لولم یختمو جو تیار ہے ان کے لیے آخرت میں اگر وہ اس کو نچ پاتے ہیں فما اصبرهم علی النار تو یہ کتنے جری ہے یہ کتنے صابر ہے علی النار ہے نار پر دوزخ پر آگ پر یعنی ان کو کتنی جرأت ہے کہ یہ جہنم کی آگ پر دوزخ کی آگ پر پہلے رہے ہیں اور ان چیزوں کو کر رہے ہیں ایما اشد صبرهم یعنی ان کی صبر کتنی شدید ہے یا کتنی سخت ہے یہ کتنے یہ جو آیت کریمہ میں جو الفاظ ہے والعذاب اشترو ورالات بالہدا والعذاب بالمغفرہ اس میں مسلمانوں کو بے فکری سے ان کی موجبات نار کے اتقاب سے تعجب زیادہ مقصود ہے ورنہ ان کو صبر کہا ہے یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے نفس الامر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو صبر نہیں ہے صرف مسلمانوں کو جو ہے نا موجبات دوزخ کے جہنم کے آگ کی جو موجبات ہے ان کے اعتقاد سے تعجب دلانا مقصود ہے ذالک الذي ذکر من اكل من نار و بعده یعنی جس کا تذکرہ کیا گیا کہ او آگ جو ہے نا آگ کا کہیں گے اور اس کا جو مواد ہے بے ان کے سبب ان کہ اس وجہ سے اس سبب سے اس سبب سے نزل الكتاب الحق کہ اللہ تعالی نے کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا ہے متعلق کہ اس کا تعلق یہ ہے بالحق کا تعلق نزلہ کے ساتھ ہے فیہ تو جی اس میں انہوں نے اختلاف کیا فخل فیہ یعنی یہود نے اس میں اختلاف کیا ہے امر الباد ہی کہ بعض پر تو ایمان لے آئے اور کفر الباد ہی اور بعض پر انکار کیا بعض پر کفر کیا برکت میں اس کے چھپانے سے یعنی بعض حصے کو مان لیا اور بعض کو چھپا کر جو ہے نا اس کا انکار کیا وان الذين اختلفوا في الكتاب اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں بے شک اور جو لوگ کتاب اللہ میں بے روی اختیار کرتا ہے لذالک یعنی اس بارے میں وہم الیہود اور یہ یہود ہے اور بعض نے کہا وقیل المشرکون اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مشرک ہے مشرکون فی القرآن حیث قال بعضهم شعر کہ ان میں سے میں سے بعض نے کہا کہ یہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے اور بعض ان سحر اور بعض نے کہا کہ یہ سحر ہے اور بعض ان کانا اور بعض نے کہا کہ یہ کانت ہے لفی شقاق خلاف بعید لفی شقاق بعید یہ بڑے شقاق میں ہے بڑے دور ہے یعنی یہ زدہ زدہ میں بہت دور نکل گئے ہیں یہ یہود اور مشرقین ان الحق کے حق سے تو اس آئی لکھنے میں اس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ علماء سو یہود کے جو علماء تھے جو حق بات کو چھپایا کرتے تھے اپنے لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے تو ان آیت کریم میں جو ہے نا مسلمانوں کو یہ تاکید ہے اور یہ تنبیہ ہے کہ تمہارے علماء میں جو ہے نا یہ خرابیاں یہ کمزوریاں یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے ورنہ ان کا انجام بھی جو ہے نا ان علماء یہود کی طرح برا ہوگا اور ان کی وجہ سے یعنی ان علماء کی وجہ سے پورے کے پورے لوگ بلکہ پوری کی پوری امت جو ہے نا وہ فساد میں رہیں گے اور جو حقیقی راستہ ہے جو اصل راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ اس آیت کریمہ کے ترجمہ کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا نزول پس منظر پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہود کا قبلہ جو ہے نا بیت المقدس تھا لیکن مغربی حصہ بیت المقدس کا مغربی حصہ یہ یہود کا قبلہ تھا اور بیت المقدس کا مشرقی حصہ یہ نصارہ کا قبلہ تھا اور یہ یہود اور نصارہ کسی کو قابل فخر سمجھتے تھے تو اس پر یہ یہ کریمہ کریمہ نازل نازل ہوئی اس پر ہوئی کہ تمہارا کسی سمت کو یہود کا مغربی بیت المقدس کو اور کا مشرقی بیت المقدس کو جو ہے نا قابل فخر سمجھنا یہ بذات خود جو ہے نا یہ بذات خود قبل فخر نہیں ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اس میں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم وہ جس بھی کہیں گے جس بھی طرف کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام ہے یہ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمان بہت ہی پریشان تھے تندرست خاص سالی تھے اور سخت گرمی کی وجہ سے بعض کو ایک ایک ہفتہ بھی کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا تو یہاں پہ جو مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یعنی مغربی بیت المقدس یہود کا تھا اور مشرقی بیت المقدس نظر کا تھا تو ان یہ جو دو گروہ تھے اس وقت بڑے بڑے گروہ تھے یہ ان کا تمام تر بحث مباحثے کا محور جو نہ صرف یہ رہ گیا تھا تو اس وجہ سے قرآن کریم نے جو ہے نا ان کے اس اعتقاد کو یہ اس رد کیا ہے کہ دین سے مقصود جو ہے نا یہ ظاہر رسوم نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو اور کسی بھی وقت ہو اور کسی بھی چیز کے لیے ہو تو اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرمان کو جو ہے نا او اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اب آتے ہیں آیت کی ترجمہ کی طرف ریس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرقی والمغربی نیکی بس یہی تو نہیں ہے لیس البرہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے انتوالو وجوہکم کہ اپنے چہرے قبل المشرق والمغربی کہ اپنے چہرے مشرق کے مغرب کی طرف کر لو ولیکن البرہ بلکہ نیکی یہ ہے من امر باللہ والیم الاخر والملائکہ کہ لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر والکتاب والنبیین اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے وآت المال علی حبه اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ذوی القربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلوں کو دے اور غلاموں کو والسائلین وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خاص کر دے وعقام الصلاة وآت الزکاة اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے والموفون بے احدیم اذا اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کی عادی ہو وحین الباس اور تنگی اور تکلیف میں نیز نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہو اولائک اللہین صدقو ایسے لوگ ہیں جو سچے کنانے کے مستحق ہے اولائک امن سکون اور یہی لوگ ہیں جو مستقی ہے اچھا، اس آیت کی تشریح کی طرف اور یہاں پہ جو ہے نا یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس سے قبل اس سے قبل چونکہ ہم یہ صورت بھی کرا پڑ رہا ہے یہ تقریباً پہلا پارا دوسرا پارا اور تیسرے پارے کا بھی کچھ حصہ اس پر مشتمل ہے یعنی یہ تین پاروں پر ہے کمل تین تو نہیں ہے تیسرا پارا بھی اس میں ہے تو سورہ بقرہ کے اول یعنی سوا پارا سوا پارا میں یعنی پہلے پارا کا بھی تقریباً جو ہے نا جو آیت کریمہ ہے اس میں منکرین اور مخالفین کی بات کی گئی ہے کئی کئی جو ہے نا مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے لیکن اس سے جو اگلا ہے یعنی، یعنی، یا ابھی سے یہ جو آیت کریمہ جس کا ترجمہ نے پڑھا یہاں سے لے کر جو ہے نا سورت کے آخر تک جو ہے نا اس میں مقصود سر زیادہ مسلمانوں کو اصول اور کی تعلیم دینا ہے اور کئی کئی جو ہے اور اس آیت کریمہ میں جو ہے نا ان تمام ابواب کا جو ہے نا ایک جامع اور اجمالی عنوان قائم کیا گیا ہے اور پھر سورت کے آخر تک جو ہے نا اے ان اجمال کا اور اس اختصار کا جو ہے نا اخیر تک پھر انہی نوارات کی تفصیلات بیان کی گئی ہے اللہ البر ان اردو حکم یعنی اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ٹیمپر ہو گیا موٹر سائیکل ہو گیا تو پوچھ سکتے کے رہی تو شاہ نظ پڑ پڑا کی پڑے